اونٹ اور لومڑی او اونٹ بھائی لومڑی نے پکارا دریا کے اس پار دیکھو کیا آپ کو وہ تمام رسیلی ککڑیاں نظر آ رہی ہیں چلیں چلیں اور کچھ آزمائیں ہاں ہم چلیں اونٹ نے کہا اس نے لومڑی کو اپنی پیٹھ پر چڑھنے میں مدد کی اور پھر دریا کے اس پار نکل گیا جب وہ دوسری طرف پہنچے تو لومڑی نیچے کود پڑی وہ ایک ساتھ کھیت میں داخل ہوئے اور کھیرے چکھے میم مم مم مزیدار لومڑی نے صرف چند کھیرے کھائے تھے پھر وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اونٹ پھر بھی کھانے میں مصروف تھا لومڑی ادھر ادھر بھاگنے لگی بھائی وہ چیخنے لگی کیا تم نے ابھی تک کھانا ختم نہیں کیا لیکن اونٹ نے کہا میرا پیٹ تو آدھا بھی نہیں بھرا چپ رہو اور مجھے کھانے دو میں چپ نہیں رہ سکتی جب میرا پیٹ بھر جائے تو نہیں لومڑی نے کہا کھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور چیخنا میری عادت ہے مجھے معاف کر دو اور چیخنے لگی او وہ وہ اہل علاقہ نے شور سنا وہ لاٹھیاں لے کر بھاگے آئے لومڑی بھاگ کر دریا کے کنارے بھاگ گئی غریب اونٹ وہ پھنس گیا تھا لوگوں نے اسے پکڑ کر بری طرح مارا کسی نہ کسی طرح وہ آزاد ہوا اور لومڑی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بھاگا او کتنے افسوس کی بات ہے انہوں نے تمہیں اتنی بری طرح مارا ہے لومڑی نے کہا یہ کچھ نہیں ہے کونٹ نے جواب دیا آؤ میری پیٹھ پر بیٹھو چلو یہ جگہ چھوڑ دو جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو اونٹ اچانک کھڑا ہو گیا پھر آدیر الفادیر ہلنا شروع کر دیا لومڑی چونک گئی ارے وہ چلایا تم ایسے کیوں ڈول رہے ہو میں پانی میں گر جاؤں گی آرام کرو میرے بھائی اونٹ نے کہا مجھے کھانے کے بعد جھومنے کی عادت ہے مجھے افسوس ہے اور وہ اور بھی زور سے جھومنے لگا لومڑی نے پکارا مہربانی کر کے رک جا لیکن اونٹ ڈگمگاتا رہا اور یقینی طور پر لومڑی اونٹ کی پیٹ سے پانی میں گر گئی بیچاری لومڑی پنچتنتر کی ایک کہانی